سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کے معاملے میں جلب ہے نہ جنب نیز مسلمانوں سے زکوٰۃ صرف ان کی رہائش گاہوں پر وصول کی جائے حدیث نمبر چونتیس سو چالیس مسند احمد